کھانے پینے کے آداب نمبر ایک کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے تہارت اور نظافت کا تقاضا ہے کہ کھانے میں پڑنے والے ہاتھوں کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیجئے اور اگر بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اول و آخر کہہ لیجئے یاد رکھیے جس کھانے پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا اس کو شیطان اپنے لیے جائز کر لیتا ہے نمبر تین کھانے کے لیے ٹیک لگا کر نہ بیٹھیے خاک ساری کے ساتھ اکڑوں بیٹھیے یا دو زانوں پر ہو کر بیٹھنے یہ ایک گھٹنا بچھا کر اور ایک کھڑا کر کے بیٹھیے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے نمبر چار ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے ضرورت پڑنے پر بائیں ہاتھ سے بھی مدد لے سکتے ہیں نمبر پانچ تین انگلیوں سے کھائیے اور اگر ضرورت ہو تو چار انگلیوں سے کام لیجئے اور انگلیاں جڑوں تک ساننے سے پرہیز کیجئے نمبر چھ نیوالا نہ زیادہ بڑا لیجئے اور نہ زیادہ چھوٹا اور ایک نیوالا نگلنے کے بعد ہی دوسرا نیوالا منہ میں دیجئے نمبر سات روٹی سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کیجیے یہ بڑی گھناونی عادت ہے نمبر آٹھ روٹیوں کو جھاڑنے اور پٹکنے سے بھی پرہیز کیجیے نمبر نو پلیٹ میں اپنی طرف کے کھانے سے کھائیے نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیے اور نہ دوسروں کی طرف سے کھائیے نمبر دس نیوالا گر جائے تو اٹھا کر صاف کر لیجئے یا دھو لیجئے اور کھا لیجئے نمبر گیارہ کھانا مل جل کر کھائیے مل جل کر کھانے سے الفت و محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور برکت بھی نمبر بارہ کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیے پسند نہ ہو تو چھوڑ نمبر تیرہ بہت گرم جلتا ہوا کھانا نہ کھائیے نمبر چودہ کھانے کے دوران ٹھاٹے مارنے اور بہت زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے نمبر پندرہ بلا ضرورت کھانے کو نہ سونگھیے یہ بری عادت ہے کھانے کے دوران نہ بار بار اس طرح منہ کھولیے کہ چباتا ہوا کھانا نظر آئے اور نہ بار بار منہ میں انگلی ڈال کر دانتوں میں سے کچھ نکالیے اس سے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو گھن آتی ہے نمبر سولہ کھانا بھی بیٹھ کر کھائیے اور پانی بھی بیٹھ کر پیجیے البتہ ضرورت پڑنے پر پھل وغیرہ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں اور پانی بھی پی سکتے ہیں نمبر سترہ پلیٹ میں جو کچھ رہ جائے اگر رقیق ہو تو پی لیجئے ورنہ انگلی سے چاٹ کر پلیٹ صاف کر لیجئے نمبر اٹھارہ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہ ماریے اندر سے آنے والی سانس گندی زہریلی ہوتی ہے نمبر انیس پانی تین سانس میں ٹھہر ٹھہر کر پیجیے اس سے پانی بھی ضرورت کے مطابق پیا جاتا ہے اور آسودگی بھی ہو جاتی ہے اور اکبارگی پورے برتن کا پانی پیٹ میں اڈیل لینے سے کبھی تکلیف بھی ہو جاتی ہے نمبر بیس اجتماعی کھانے میں دیر تک کھانے والوں اور آہستہ کھانے والوں کی رعایت کیجیے اور سب کے ساتھ اٹھیے نمبر اکیس کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیجیے اور پھر ہاتھ دھو لیجیے نمبر بائیس پھل وغیرہ کھا رہے ہوں تو ایک ساتھ دو دو عدد یا دو دو شاخیں نہ اٹھائیے نمبر تیئیس لوٹے کی ٹوٹی یا سرائی یا اسی طرح کی دوسری چیزوں سے پانی نہ پیجیے ایسے برتن میں پانی لے کر پیجیے جس میں پیتے وقت منہ میں جانے والا پانی نظر آئے تاکہ کوئی گندگی یا مضر چیز پیٹ میں نہ جائے نمبر چوبیس کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے الحمد للہ وسقانا وجعلنا من المسلمین حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا